یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ارفا آلہ نام تیرا ارفا آلہ نام تیرا کن فی ہے کام تیرا ارفا آلہ نام تیرا کن پونے ہے کام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذات ہے تیری لا محدود ذات ہے تیری لا محدود ہر شے میں ہے تو موجود تیری لا بہ ہر شہ میں ہے تو موجود ہر شہ میں ہے تو موجود ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ الا اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ او یا رحمان یا رحیم یا کریم مولا ہم کو کر لے قبول مولا ہم کو کر لے قبول میرے مولا تیرے مولا مولا ہم کو کر لے قبول ہم کو عطا ہو عشق رسول مولا ہم کو کر لے قبول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہم پر ہو رحمت کا نزول ہم پر ہو رحمت کا نزول لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم شمس و کمر تسبیح کرے شمس و کمر تسبیح کرے اور وہ سجدے میں ہی رہے شم تو کمر تسبیح کرے اور وہ سجدے میں ہی رہے ذکر چرند پرند کرے ذکر چرند پرند کرے کیا لا الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی میں کار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ سہارا میں کوہتار میں اللہ چوٹی پر اور ار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ آدھی کی للکار میں اللہ آدھی کی للکار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ توتوں کے امبار میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اور نگر میں اللہ فکر میں اللہ در میں اللہ منزل میں اور سفر میں اللہ پیڑ میں اللہ کمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ تاروں عمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ تاروں میں اور کمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمانو ہے میں اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ حسن میں اللہ نظر میں اللہ صبح میں اللہ شام میں اللہ گنچے میں اور شرر میں اللہ شہر میں نگر نگر میں اللہ آبے کی تعمیر میں اللہ بلند سے کہہ دو سبحان اللہ کعبے کی تعمیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ صبر میں اور شبیر میں اللہ اصغر کی تنویر میں اللہ آمنہ کی تقدیر میں اللہ آمن کی تقدیر میں اللہ آمن کی تقدیر میں اللہ عیشہ کی تطہیر میں اللہ اللہ اکبر عام کی تقدیر میں اللہ ایسا کی تطہیر میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم